قد افلح من من زكاها وقد خاب دساها یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا اور یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا